لئیس نے ہمیں بغیر سے حدیث بیان کی انہوں نے ایاز بن عبداللہ سے اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی کا ان پھلوں میں نقصان ہو گیا جو اس نے خریدے تھے اس کا قرض بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر صدقہ کرو لوگوں نے اس پر صدقہ کیا لیکن وہ بھی قرض کی ادائیگی جتنی مالیت تک نہ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قرض داروں سے فرمایا جو تمہیں مل جائے وہ لے لو تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار نو سو اکاسی